وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله استميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں ہم نے آپ حضرات کے نر سامنے سورہ آل عمران کی آخری آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمی نے کامیابی کے چند اعمال بیان کیے ایمان والوں کو خطاب کیا کہ اے ایمان والو اس برو ورابطو واتقوا و اللہ یہ چار اعمال تم کرو اسبرو وسوابرو و رابطو و تق اللہ لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ اور کامیابی تمہیں حاصل ہو کامیابی کے چار اعمال بیان کیے ہیں جن میں ایک تو ہے صبر کرنا خود صبر کریں نمبر دو وسواب رو دوسروں کو صبر کی آپ تلقین کریں ان کو بھی دعوت دیں نمبر تین وراب آپس میں مربوط رہو آپس میں جڑے رہو آپس میں مل کر کے رہو اختلافات سے بچو نمبر چار وط اللہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو اگر یہ چار اعمال تم نے کیا تو لال تفلحون تو تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو ایسے اعمال اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے جس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سور جائے یہ اللہ رب العالمین کا ایک بڑا نظام ہے بلکہ یوں سمجھیں کہ پورے دین اسلام کا دار و مدار دوستوں دو چیزوں پر ہے ایک ہے صبر اور دوسرے ہے شکر اسی صبر اور شکر پر پورے اسلام کا دار و مدار ہے اسی لیے حضرت عبد اللہ ابن اب مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ابن مسعود الصبر نصف ایمان کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے لوگوں الصبر نصف ایمان صبر آدھا ایمان ہے یعنی پورے ایمان اور اسلام پر عمل کرنے کا آدھا دار و مدار صبر پر ہیں وہ شکر اور آدھا جو ہے شکر پر اسی لیے کہتے ہیں اسلام کے دو پہیے ہیں اسی پر اسلام کا کی گاڑی چلتی ہے ایک ہے صبر اور دوسرے ہے شکر اسی لیے ان دونوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے لیکن اس چیزیں بھی یاد رکھیں ان دونوں چیزوں کا دار و مدار یہ دونوں چیزیں صرف مومن اپناتا ہے اسی لیے نبی علیہ اللہ شام کی بڑی اہم حدیث صحیح مسلم کی آپ نے ساتھ فرمایا اے لوگ امر علم اومن اجبل امر علم ان امر کلو خیر ان کے لحاظ ان اصابت و سرا اشکر پکانا خیر اللہ اصابت و ذرا اشبرا نہ خیر اللہ او کما کار السلام اے لوگ مومن کی بھی عجیب نرالی شان ہے صرف مومن کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہے ان ام اجمل امر مومن مومن کا سارا معاملہ ہی بڑا عجیب و غریب ہے وہ کہتے پھر آپ نے آگے تفصیل کی ان اصابت ہو سراؤ اگر اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے صحت نصیب ہوئی مال و دولت تجارت کاروبار مال اور اولاد سے اللہ نے مالا مال کیا جب اللہ رب العالمین اس کو اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے تو شکارا اللہ رب العالمین کے انعامات اور فضل و کرم کو پا جانے کے بعد اتراتا نہیں چبر و غرور میں مبتلا نہیں ہوتا بلکہ فاشا کارا او اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے وہ خان خیر اور شکر سے بہترین عمل اور اس کے حق میں کیا ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کا مومن بندہ شکر کرتا ہے نمبر دو ہو ذرا اگر کوئی پریشانی کبھی کاروبار کا نہ چلنا کبھی صحت و تندرستی چھن جانا کبھی مال اور اولاد میں کوئی مصیبت آنا کبھی کسی دنیا کے ظالم قوم کے پریشانیوں میں مبتلا ہو جانا جب بھی کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو فوراً مومن فاسوارا سکمہ شکایت کرنے کے بجائے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے وہ صبر سے کام لیتا ہے اور جب صبر سے کام لیتا ہے تو بس صبر و فقان خیر اللہ تو یہ صبر بھی اس کے لیے بہت ہی بہتر ہوا کرتا ہے دوستو ہمیشہ ہر مسلمان یا ہر انسان پر دو قسم کے حالات آتے ہیں اللہ رب العالمین کا نظام ہے سورہ آرا اللہ رب العالمین کا نظام ہے اِن بلاؤ نہ دل ہم لوگوں کو آزماتے ہیں کبھی حسنات سے نماز کر کے مال و دولت سے نماز کر کے خوشحالی میں دے کر کے ہر قسم کے نعمتوں سے مالا مال اس کو کر دیتے ہیں یہ بھی ایک قسم کی آزمائش ہوتی ہے لیکن مومن اس کو آزمائش نہیں سمجھتا اسی لیے رب العالمین نے سورہ نمل کے اندر ساتھ رمایا حضرت سلیمان علیہ السلاط اسلام نے جب پڑک جھپکتے ہی دیکھا کہ ملک سبا کا تخت ان کے دربار میں موجود ہے بہت بڑی نعمت تھی بغیر لڑے بغیر کچوں کتال کے بغیر کسی محنت کے اس وقت کی یہ طاقتور قوم کو اللہ تعالیٰ نے شکست دیا بیٹھے بیٹھائے اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا تخت جو ہے وہ سامنے رکھا ہوا ہے فوراً کہتے ہیں فرم مارا ہو مستقر جب آنکھ کھلی پر اور دیکھا کہ تخت یہاں موجود ہے اس کا عمل کا ایسا کا فوراً کہتے ہاد من فضل ربی لوگوں یہ سب میرے رب کا فضل و کرم ہمارے اوپر ہے لیا بلو آش کو ام اکر اور یہ میرا رب میرے اوپر یہ احسان اور یہ فضل کرم اس لیے کیا ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہ شکری کیا کرتے ہیں انسان کو کے لیے ہمیشہ یاد رکھو دوستو جب بھی اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے نوازے مال سے اولاد سے علم سے صحت و تندرستی سے کاروبار سے قوت و طاقت سے تو ہمیشہ سوچ لینا چاہیے کہ رب نے یہ نعمت دیا ہے یہ ہماری آدمائش کا وقت ہے اسی لیے احمد بن حمد رحمت اللہ نے سالوں جیل کے اندر رہے لیکن کبھی رونا نہ آیا کبھی کوئی افسوس نہ کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیف برداشت کریں گے لیکن جب آزاد ہو گئے جیل سے رہا ہوئے اور سارا جرم جرائم جو گڑھے گئے تھے معاف کر دیے گئے اور بڑی اس سما ہو کر کے گھر آئے تو با اس وقت کا خلیفہ جو ہے اپنے باپ دادا کے جرم کو جرم کا کفارا ادا کرنے کے لیے حضرت احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ ہاں پوری ایک بوریاں سونے کے سکے کا بھیجا لیکن جب یہ گھر میں آیا تب احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ اب روئے جیل میں کبھی آنا پڑی لیکن آزاد ہونے کے بعد گھر میں جب آئے اور دیکھا کہ اب بادشاہ نے پورا ایک ہزار دو ہزار نہیں پورے سکے کا سونے کا سکہ اس سے بوریا بھر کر کے بھیجا ہے اور کہا خلیفہ نے آپ کو دیا ہے اب رونے لگی بیوی بی دوڑا بچے دوڑے خادم دوڑا حضرت اب رونے کی وجہ کیا ہے ساری مصیبتیں دور اتنا مال دولت آ گیا کہنے لگے ایک آدمائش ہو تھی جو جیل میں تھا لیکن اس آدمائش میں تو کامیاب اترا اور اس سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ جو آج مال دے کر کے ہمیں آدما آئے انسان کے پاس جب بھی کوئی نعمت آئے ہم صرف اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ سمجھیں فضل تو ہی ہے لیکن ایک آزمائش ہے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں یا مال و دولت پا کر کے نشوری کرتے ہیں اور ہم اترانا شروع کر دیتے ہیں تو دوستو ہر مسلمان پر ہر مومن پر خاص طور سے ممکن ہے کبھی غیر مسلم کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے کوئی آدمائش نہیں ڈالتا ہم اہل کا عمر نام اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر مومنو تمہارے فتنے میں تمہیں فتنے میں واقع ہو جانے کا ڈر نہ ہوتا تو یہ ہمارے انکار کرنے والے جو ہیں ان کو اتنا مان و دولت دیتے کہ ان کی سیڑھیاں بھی سونے کی ہوتی ان کے دیواریں بھی چاندی کی ہوتی ان کے چھت بھی سونے کے ہوتے لیکن اتنا نہیں دیتا کہیں ایسا نہ ہو تم کہو کہ رحمتیں ہیں تیری اگیار کے کاشانوں پر بالکل گرتی ہے بے چارے مسلمانوں پر کہیں ایسا نہ ہو تمہارے کتنے کو ذریعہ بن جائے ورنہ ان کافروں کو ہم اتنا دے دیتے میرے ان کو تو چھوڑ دیا ہے مومن کو جو آزماتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ فضل و کرم دے کر کے بال دولت اولاد اور کبھی اللہ تعالیٰ محروم کر کے آزماتا ہے یہ دونوں چیزیں ہوتے ون اب لوک شروع ایک تلمت ون اب لوک شرخ بھائی لئی نا ترجیت اے میرے ایمان والے بندو ذرا ہوشیار رہنا کہیں ایسا نہ ہو رب کی نعمتیں پاؤ تو تو برائیوں مبتلا ہو جاؤں اور رب رب رب العالمین اگر کسی مصیبت میں مبتلا کر دے تو وہ ویلا کرنے لگو دو طرح کی ہماری آگمائی سے مومنو ہم تمہیں آزمائیں گے خیر کے ذریعے اور شر کے ذریعے کبھی دے کر کے کبھی لے کر کے کبھی نماز کر کبھی محروم کر کے ہم دونوں طرح سے تمہیں آزمائیں گے اور یاد رکھنا وہ ترجون اور میری آزمائش کے بعد جب موت آئے گی تو ہمارے ہی طرف تمہیں پلٹ کر کے آنا ہے اب ہم حساب لیں گے تمہارا اس لیے دوستو ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ہاں آزمائش میں کامیاب کرنے کی کوشش کرو من اب لو کم بشر و سدھنا وہی لئی ہم تمہیں خیر کے ذریعے اور شر کے ذریعے تکلیف سے آرام سے صحت سے بیماری سے مال دے کر کے مال لے کر کے کاروبار ہائی کر دیں گے اور پھر کبھی بالکل ڈاؤن کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی اولاد نہیں دیں گے وہ بھی آزمائش ہے اور کبھی اولاد دیں گے یہ بھی آزمائش ہے اور کبھی اولاد کو چھین لیں گے بے طرح ترقی رہ جاؤ گی یہ بھی تمہاری آزمائش ہوگی خوفی ول جو میرا والانفس والثمرات وبشر الصابرین ہم کبھی مال گھٹا کر کے کبھی اولاد گھٹا اولاد کو موت دے کر کے ہم کبھی بیوی کو بیمار کر کے کبھی ماں باپ کو پریشان سنا کر کے ہم یہ سب تمہاری آزمائش ہوگی اس لیے ذرا یاد رکھنا آزمائش میں اگر صبر کرو گے تو اب صرف اور آگے اللہ نے ساتھ ہمایا ان اللہ آپ خوشخبری سنا دیں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا کہ جب یہ صبر سے کام لیں اور اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ صابرین اللہ صبر کرنے والوں کو ساتھ دیا کرتا ہے تو رب اللہ نے ساتھ اجب اللہ امر مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے ہاں, ہر ماہ ہر وقت ان امر کلو خیرون مومن کا ہر لمحہ ہر معاملہ ہر چیز مومن کے لیے خیر ہی ہوتی ہے بس ہے کہ سچا مومن ہوتا ہے پھر آپ نے آگے رشاط رمایا اگر ہم اسے نوازتے ہیں ان اصابت ہو سر اگر اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی خوشحالی مال و دولت دیا تو ایسے موقع پر فشا کرا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور اگر اور شکر گزاری اس کے لیے بہت ہی بہتر ہوتی ہے اور کبھی وہی نہ سابت ہو رہا ہو اور ہم کبھی مصیبت دے کر کے پریشانی غربت بیماری محتاجگی غربت محتاج کی ہم اس قسم کی پریشانیاں اس کو مسلط کر کے اس کو آزماتے ہیں ایک کہاں تک ہمارے لیے صبر کرتا ہے اللہ رسول فرماتے ہیں بارہ اگر مومن ہے تو صبر سے کام لیتا ہے اور صبر کان خیر اللہ اور صبر بھی اس کے لیے بہت ہی خیر و برکت کا سبب بنتا ہے آگے اللہ نے ساتھ رمایا اللہ کے رسول ولی کا اللہ مومن اور یہ معاملہ مومن خوشی میں بھی اللہ اضر و سماعت کا مستحق غمی میں بھی اللہ رب العالمین کے ہاں عزر و سماعت کا مستحق یہ صرف مومن کا معاملہ ہے غیر مومن کو یہ چیز نصیب نہیں ہے میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اور حدیث میں بہت سارے مقامات پر صبر کی اور شکر کی تلقین کی ہے اور یہ صبر و شکر دونوں میں مومن کیوں اجر و سواب پاتا ہے دنیا کے لوگ باتیں صرف مومن ہی اگر اللہ نے خوشا خوشی نصیب کی جب بھی اللہ تعالیٰ کے حاضر ہاں سوال اگر اللہ نے کسی پریشانی اور گمی مبتلا کیا جب بھی اللہ تعالیٰ کے حاضر ہاں ثواب کا مستحق ہر حال میں مومن ہی کے ساتھ کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مومن پر کوئی تکلیف آتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے تو سمجھتا ہے کہ ماں اصاب من مصیبت میرے رب نے ہمارے نصیب میں یہ تکلیف لکھی تھی اس لیے یہ تکلیف ہم پر آ گئی انسان کسی اور کو قصور ہوا تھرا دینے کے بجائے شکوا شکایت لان ٹان رونے دھونے کے بجائے اللہ دینا صوابت ہوں مصیبت کالو انہ ہے جو یہ دعا پڑھتا ہے اور انسان اس دعا کو پڑھ لینے کے بعد اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دیتا ہے رب نے ہمارے نصیب میں لکھا اور یہ سوچتا ہے یہ مصیبت بھی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو لے کے آئی ہوگی اس میں بھی ہماری کوئی نہ کوئی خیر ہے اتنی بڑی خیر کیا ہو سکتی ہے نبی علیہ السلام شام نماتے ہیں ایک مسلمان کو ایک مرد کو مومن مرد کو ایک مومنہ عورت کو اللہ تعالیٰ دنیا دنیا میں کبھی کبھی مال میں کبھی اولاد میں کبھی بیوی میں کبھی بچے میں کبھی صحت اور تندرستی میں کبھی کاروبار میں اتنا آزماتا ہے کہ جب وہ زمین پر چلتا ہے تو زمین سے لے کر کے عرش تک اس کا جو نام اعمال ہے اس کے نام اعمال میں کوئی ایک چھوٹا سا چھوٹا گناہ باقی نہیں رہتا سارے گناہوں کے اللہ مفرت کر دیتا ہے یہ انسان ہر حال میں مومن کی خیر ہے لیکن شرط یہی ہے اللہ دین ایدا صحابت مصیبت کارو انہ کو راج اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھے نمبر دو جب کوئی خوشحالی نصیب ہوتی ہے مال کی شکل میں اولاد کی شکل میں علم کی شکل میں صحت و تندرستی کی شکل میں کاروبار کی شکل میں جب کوئی فضل و کرم پاتا ہے تو اس وقت سوچتا ہے بکم اما بکم نعمت ہمیں مومن اس وقت یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ ادنا درجے کی نعمت بھی جو ہے اس نے میرا کوئی کمال نہیں سارا کمال میرے رب کا ہے انسان ہر حال میں کی کا رجوع کرتا ہے مصیبت میں ہے تو سب لے کر کے تقدیر پر ایمان رکھ کر کے رب کے فیصلے پر عادی ہوتا ہے اور اگر خوشحالی کا معاملہ ہے تو اپنے رب کا فضل و کرم یاد کر کے شکر گزاری لے کر رب کے دربار میں حاضر ہوتا ہے صابر اور شاکر اگر انسان بن جائے تو ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں اسی لیے رب العالمین نے شاخ فرمایا وہ میں امن بلّہ یہ حد ہی طلبہ اللہ رب العالمین نے ارشاد کمایا جو اللہ تعالیٰ کے پر ایمان رکھتا ہے تقدیر پر ایمان رکھتا ہے ہر اچھے برے معاملے میں اللہ کا فیصلہ یہ سمجھ کر کے خوش رہتا ہے اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے اس کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں اور جب ہدایت پا گیا ہاں، یہ سوچ لیا الی اللہ وہ راجا تو رب العالمین کا فرمان وہ سو اس اللہ الملین مومنوں کو ان قریب اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو چاہے خوشحالی کا موقع ہو یا پریشان حالی کا یا خوشی کا ہو یا غمی کا ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فیصلے پر عادی کرنے والا بنائے اکر اکرک اللہ من کل دم تو الحمد للہ وکفا سلام اللہ آباد دوستو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو شکر گزاری کے توفیق ملے نبی علیہ السلات و سنام حضرت محاذ میں جمن چلے جا رہے ہیں آگے سے اللہ کے رسول سے آ رہے تھے دونوں کی اچانک ملاقات ہوئی تھی دونوں کی ملاقات ہو گئی حضرت محاذ جبل بڑے خوش کہ آج اللہ کے رسول سے تنہائی ملاقات ہو رہی ہے نبی علیہ شام ادھر سے آ رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ آج امت کا ساری کائنات کا سب سے بڑا عالم ہمارا امتی معال سامنے سے آ رہا ہے آگے بڑھے السلام علیکم یا رسول اللہ یا اللہ سلام کیا سلام کا جواب دیا آپ نے بات کہتے ہیں یا رسول اللہ واللہ انی یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں سب سے زیادہ کائنات میں میں آپ سے محبت کرتا ہوں نبی خوش ہوئے فرمائے کائنات سب سے زیادہ محبت تو کرتا ہے بھلا یا رسول اللہ آر ہر محاذ سن لے اگر تو مجھ سے محبت کرتا میں بھی تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں یہ بڑی خوشی کی چیز تھی پھر اللہ کے رسول نے حضرت معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذ اگر تم مجھ سے محبت کرتا ہے اور اس کے بعد میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں اگر تم چاہتا ہے کہ ہم دونوں کی یہ محبت جنت تک باقی رہے تو میں ایک دعا سکھلاتا ہوں کبھی اس کو ترک نہیں کرنا جب بھی فرض نماز پڑھ کر کے فارغ ہونا تو اس دعا کو کبھی نہیں چھوڑنا ضرور اس دعا کو پڑھنا اللہ انی این اللہ ذکری کا وہ شکری کا وہ حسنی عبادت ہمیشہ اس دعا کو پڑھنا اگر یہ دعا برابر پڑھتا رہا اللہ این اللہ ذکری کا اے اللہ آپ میری مدد کریں تاکہ خوب آپ کا کثرت سے ذکر کریں ایک ہے ذکر اللہ نمبر دو وہ شکری کا اللہ آپ میں توفیق دیں مدد کریں کہ ہم خوب آپ کا شکر ادا کریں نمبر تین وہ حسن عبادت کا اللہ آپ نے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دی ہے تو آپ مدد کریں کہ عبادت بھی خوب اچھی طریقے سے ادا کریں تین چیزیں اللہ کے رسول نے مانگنے کا حکم دیا ذکر شکر الہی اور اللہ تعالیٰ کی اچھی سے اچھی عبادت اور یاد رکھیں ان چیزوں میں بڑی برکت ہے نمبر ایک اگر انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو کثرت سے تو اللہ اس کو کیا دیتے ہیں فد قرونی اد میرے بندے اگر تو تجھے یاد کرے گا تو میں تجھے یاد رکھوں گا جس کو اللہ یاد رکھے اب اسے کسی اور کی حالت نہیں نمبر دو وہ شکر اللہ مدد کرے ہم آپ کا شکر ادا کریں اور جو انسان ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے رب العالمین کا وعدہ ہے میں اللہ بعذابکم ان شکر تم و احمد تم وکان اللہ اللہ علیما اللہ تعالیٰ اگر تم ایمان کے ساتھ شکر گزاری کرو تو اللہ تعالیٰ کہیں تمہیں عذاب سے نہیں عذاب میں نہیں مبتلا کرے گا نمبر تین وہ کچھ نہیں عبادت کیا اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق دیا ہے تو اچھی طرح سے عبادت کرنے کی بھی توفیق دے اور جو انسان حدیث قدسی سنن ابن ماجہ سنن ترمیدی حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ سفر لے عبادت میری عبادت کے لیے اگر ٹائم نکالے گا تو امل و صدرہ کا ذہن تیرے دل کو بے نیادی سے بھر دیں گے اور تیرے لیے جنت دنیا کی آخری دنیا اور آخرت کے سارے کامیابی کے راستے ہم کھول دیں گے کیوں تو میری عبادت کے لیے ٹائم نکالتا ہے تو میرے بھائیوں دو آزاد کر لو اللہ ذکر کا وہ کا وہ حسن عبادت کا اللہ رب العالمین نے جو انسان شکر کرتا ہے شکر اداری کے بڑے فوائد ہیں نمبر ایک ابھی آپ نے سنا جو جب انسان اللہ کا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے بچاتے ہیں نمبر دو اللہ رب العالمین نے نے وعدہ کیا ہے وہ رب شکر تم رب رب نے اعلان کر دیا ہے کا شکر ادا کرو گے تو اللہ فرماتے ہم تم کو مزید اور نعمتوں سے مالا مال نمبر تین اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت جو آج ملی ہے مرتے دم تک یہ نعمت باقی رکھے تو ضرور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے انسان جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو نعمتیں اس کے پاس ہمیشہ باقی رکھتی ہیں اور ایک بہت بڑی چیز اور ہے نعمتوں ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے رب العالمین نے شاہ سمایا وہ سلجی شاہ شکر کرنے والوں کو ہم بہت ہی زیادہ بڑھا چڑھا کر کے و ثواب دیتے ہیں اسی طرح سے میرے بھائیوں کے رسول نے فرمایا صبر کی بات آئی صبر کرنے والوں کے بارے میں بھی اللہ رب العالمی نے ساتھ بڑے فوائد ہیں صبر کے نمبر ایک ان نو صابرین ہمیشہ اللہ صبر کرنے والوں کو ساتھ دیتا ہے ابھی آئے آپ نے ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ایمان والو صبر کو کرو صبر کی تلقین کرو جڑے رہو آپ تک اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ اللہ تعالیٰ صابرین کو ہمیشہ کامیاب کرتا ہے نمبر تین اللہ رب العالمین میرے بھائی فرماتے ہیں انما نما یو اف صابر اجرحوم دے گئی ہر نیکی کا اجر و ثواب اللہ فرماتے ہیں میں نے محدود رکھا ہے لیکن صبر کرنے والوں کا جو اجر و ثواب ہے وہ بلا حساب بلا حدود ہے اللہ رب العالمین نے ایک اور بڑی فضیلت بیان کی صبر کرنے والوں کی واللہ یحب الصابرین صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا دیتے جس سب نے صبر کیا لیکن اللہ کے لیے اللہ اس کو اپنا محبوب بنائے کسی نے کہا بڑی اچھی بات اے لوگوں یہ کمال نہیں ہے کہ اللہ سے تم محبت کرو کمال تو یہ ہے تیرے آمار اللہ کو پسند پڑ جائیں کہ اللہ خود خود سے محبت کرنے لگے یہ ہے اسی طرح سے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے صبح صبر اور شکر کی بڑی فضیلت بیان کیا ہے ہمیشہ اپنی زندگی کا جائزہ لو ہر دن یکساں نہیں ہوتا کبھی خوشی ہے کبھی گمی کا دن ہے کبھی کاروبار چل رہا ہے کبھی کاروبار ڈاؤن ہے اور کبھی امن و امان ہے اور کبھی جو ملک میں بدن امنی پھیلی ہے دنیا کے اندر یہ حالات وتیل کل او نو ڈال بہن ہمیشہ یکساں دن نہیں رہتے کبھی اچھے اور کبھی برے کبھی خوشی کے کبھی گمی کے ہمارا یہ کردار ہونا چاہیے خوشی کے دن ہیں تو اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کریں اور پریشانی کے دن ہیں تو رب کے لیے ہم صبر کریں اور اچھی امید رکھیں آج تکلیف ہے آج یہ پریشانی ہے لیکن کسی نہ کسی دن ہمارا رب ضرور ہمارے اچھے دن لائے گا نبی علیہ حصہ تو سلام نے ساتھ رمایا ایسا دوست حس نے بادہ اگر انسان پریشانی مشکل میں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کر کے انتظار کرے کہ رب کب وہ وقت لائے گا کہ میرے اچھے دن ہو گئے تو اللہ فرماتے ہیں یہ عبادت نہیں بلکہ سب سے بڑی عبادت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صابر بنائے شاکر بنائے اس نے دن رکھنے والا بنائے الہ العالمین جو بیمار ہوں سفارت کلیتا فرما جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے الہ العالمین جو کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں توحید و سنت سے نماز دے جو دین سے دور ہیں اللہ انہیں دین کے قریب کر دے اللہ رب العالمین ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ خلیفہ اور ان کے امان و انصار جو ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما ہر بلا ہر مصیبت سے بچا لے العالمین ان حضرات کو نیک اعمال سے کی توفیق دے اور ہر غلط کام سے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے العالمین جس ملک میں رہتے ہیں جس شہر کے اندر وہاں کے حاکم شیخ شیخ سلطان قاسمی حفیظ اللہ اللہ رب العالمین انہیں ہر بھلا ہر مصیبت سے بچا لے صحت اور آفیت اِن لالمین الہ العالمین حضرات سے وہی کام لے جس میں آپ کی ردا ہے ملک کی بھنا ہے اور قوم اور وطن کی خیر ہے اور اور ہر ایسے کام سے اللہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے روک لے جس میں تیرا گدب ہے امت اور قوم کا نقصان ہے قوم و ملت کا خسارہ ہے دنیا میں جہاں بھی حق اور باطل کی لڑائی ہو رہی ہے اللہ حق کو غلبہ نصیب فرما وہ اتحادی فوجی ہے امارات اور دوسرے ملکوں کے مل کے جو ظالموں کا ظلم ظالموں کے ظلم کو مٹانے کے لیے اور مظلومین کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں فتح مبین نصیب فرما اور جو اس میں شہید ہو رہے ہیں اللہ انہیں شہادت عظما کا درجہ نصیب فرما دنیا میں جتنے بھی مسلمان ملک ہیں ہر مسلمان ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے ان کے جان ان کے مال ان کی عزت کو بچا اور ان کے خلاف قید القاہدین اور ان کی تمام سازشوں سے اللہ تعالیٰ مسلمان تمام ملکوں کو محفوظ کر لے جہاں عالمی مسلمان جہاں دنیا میں اقلیت میں ہیں ان کے جان ان کے مال ان کی عزت ان کی عفت ان کی عصمت کی حفاظت فرما اللہ والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم ان بالعدل القربى عن الفحشاء انہ ادل و عیشاہ عید القرما ذکر اللہ تعالی اکبر